خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون درا حالے کہ ان کی نظریں جھکی ہوں گی ان پر ذلت و رسوائی چھائی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا